احکام طہارت پانی کے احکام نماز کے لیے وضو شرط ہے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اسی طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا ہم بضا کے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں یہ ایسا کنواں ہے جس میں حیض والے کپڑے کتوں کا گوشت اور بدبودار اشیاء یعنی بعض اوقات گر جاتی ہیں بزا کا کنواں ڈھلوان پر تھا اور بارش وغیرہ کا پانی ان چیزوں کو بہا کر کنویں میں لے جاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء طہور لا ينجسه شيء اس کا پانی پاک ہے یعنی اور اس میں دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب ما جاء فی بئر بوزاعہ حدیث نمبر 66 حسن سنن ترمذی کتاب باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء حدیث نمبر 66 امام ترمذی نے اسے حسن جبکہ ابن حزم نے المحلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 میں اور نووی نے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 میں صحیح کہا ہے نیز سنیے التلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 حدیث نمبر 2 معلوم ہوا کہ کنویں کا پانی پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریا اور سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے سنا نبی داود کتاب الطہارہ باب الوضوء بماء البحر حدیث نمبر تراسی وسندہ صحیح جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب ما جاء فی ماء البحر انه طہور حدیث نمبر 69 اس حدیث کو امام ترمزی امام ترمزی ابن خزامہ نے حدیث نمبر 111 میں صحیح کہا ہے ابن حبان میں صحیح الموارد حدیث نمبر 119 میں حاکم نے المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو چالیس ایک سو اکتالیس میں امام زہبی نے تلخیص المستدرک میں اور نووی نے المجموع جلد نمبر ایک صفحہ نمبر بیاسی میں صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب النہی عن الاغتسالی الماء اراکد حدیث نمبر دو سو تراسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے غسل کرنے سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری کتاب الوضو باب البولی الماء الدائم حدیث نمبر دو سو انتالیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے وضو کرنے سے منع فرمایا ہے سنن ترمزی کتاب الطہارہ باب ما جاء فی کراہیت فی الماء الراکت حدیث نمبر اڑسٹھ وسندہ صحیح امام ترمزی نے اسے حسن سخی کہا ہے اس کے راوی سخی ہین کے راوی ہیں کنویں کا پانی بھی ساکن ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مقدار عموماً قلتین یعنی دو سو ستائیس کلو گرام سے زیادہ ہوتی ہے اور کسی نجاست کے گننے سے اس کا وصف یعنی رنگ بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا لیکن اگر اس سے کم مقدار والے ساکن پانی میں نجاست گر جائے تو اس سے غسل یا وضو نہیں کرنا چاہیے خواہ اس کا وصف تبدیل ہو یا نہ ہو یاد رہے کہ ایک کلو گرام ایک سیر آٹھ تولہ کے برابر ہوتا ہے مولانا عبد السمد رفیقی جبکہ بعض جگہ محققین یہ کہتے ہیں کہ پانی کم ہو یا زیادہ یعنی دو قلوں سے کم ہو یا زیادہ نجاست پڑنے سے جب تک اس کے تین اوساب میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوتا وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے تفصیل کے لیے سنیے تہذیب سنن اللہ حامش لبن القیم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تہتر مولانا عبد الولی خان رفع حاجت کے آداب و مسائل بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من والخبائث اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں کے شر سے صحیح بخاری کتاب الوضو باب ما یقول عند الخلاء حدیث نمبر 142 صحیح مسلم کتاب الحیض باب ما یقول بابقول دخول الخلاء حدیث نمبر تین سو پچہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو کہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں نر اور مادہ خبیص جنوں کے شر سے سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب ما الرجل اذا دخل الخلاء حدیث نمبر چھے وسندہ حسن امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ستاسی میں زہبی نے تلخیص المستدرک میں ابن حبان نے الاحسان حدیث نمبر ایک ہزار چار سو میں اور ابن خزامہ نے حدیث نمبر انہتر میں اسے صحیح کہا ہے بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے غفرانک اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب ما یقول الرجل اذا خرج من الخلاء حدیث نمبر 30 وسنده صحیح جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب ما یقول اذا خرج من الخلاء حدیث نمبر 7 سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ باب ما یقول اذا خرج من الخلاء حدیث نمبر تین سو امام ترمزی نے اسے حسن جبکہ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون میں زہبی نے اور نووی نے المجموع جلد نمبر دو صفحہ نمبر پچہتر میں صحیح کہا ہے رفع حاجت کے مسائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نا پیٹھ صحیح بخاری کتاب الصلاح قبلت اہل المدینہ و اہل الشام والمشرق حدیث نمبر تین سو چورانوے و صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب الاستطابہ حدیث نمبر دو سو چونسٹھ دو سو پینسٹھ اگر بات الخلاء ہی قبلہ رخ بنے ہوئے ہوں تو پھر قبلے کی طرف منہ کی بجائے پشت کی جائے صحیح بخاری کتاب الوضو باب التبرز فی البیوت حدیث نمبر ایک سو اڑتالیس مولانا السمد رفیقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ اس سنجا کرنے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم کتاب باب الفاظ حدیث نمبر دو سو باسٹھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کا سبب بننے والے دو کاموں سے بچو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے راستے میں اور ان کے سائے کی جگہوں میں رفع حاجت کرنا صحیح مسلم کتاب ال عن التخلی فی الطرق والظلال حدیث نمبر دو سو انہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا صحیح بخاری کتاب الوضوء باب النہی عن الاستنجاء بالیمین حدیث نمبر 153 154 صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب النہی عن الاستنجاء بالیمین حدیث نمبر 267 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ طاق پتھر لے صحیح بخاری کتاب باب الاستنثار فی الوضو و باب الاستجمار وطرا حدیث نمبر 161 162 صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب الایتار فی الاستنثار حدیث نمبر 237 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا سنن نبی داود کتاب باب کراہیت استقبال عند قضاء الحاجہ حدیث نمبر وسندہ حسن سنن نسائی کتاب باب النہی عن الاستطابت بالروث حدیث نمبر چالیس امام نووی نے المجموع جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چار میں اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب ال استطابہ حدیث نمبر دو سو باسٹھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے سنن نبی داود کتاب باب التخلی عند قضاء الحاجہ حدیث نمبر ایک وسنده حسن جامع الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب حديث نمبر 20 امام ترمزی نے اسے حسن کہا ہے امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر پچاس میں اسے صحیح کہا ہے اسے حاکم اور زہبی نے صحیح کہا ہے سنیے المصدرک دل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ بھی استنجا فرماتے تھے صحیح بخاری کتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء حدیث نمبر 150 صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب الاستنجاء بالماء من التبرز حدیث نمبر 270 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا صحیح مسلم کتاب الحیض باب التیمم حدیث نمبر تین سو ستر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رفع حاجت کی حالت میں کلام کرنا مکروہ ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں ایک برتن میں پانی لے آتا آپ اس سے استنجا کر لیتے پھر میں ایک اور برتن میں پانی لے آتا جس سے آپ وضو کر لیتے سنن ابی داود کتاب الطہارہ باب الرجل راجلو کا الو بالارض اذا استنجا حدیث نمبر پینتالیس وسنا حسن ابن حبان میں الموارد حدیث نمبر ایک سو میں اسے صحیح کہا ہے معلوم ہوا کہ سنجا اور وضو کا برتن علیحدہ علیحدہ ہونا بہتر ہے جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور نماز کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب ایصلی الرجل وهو حاق حدیث نمبر 88 وهو حدیث صحیح جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب ما جاء اذا اقیمت الصلاه ووجد احدكم الخلاء فليبدا بالخلاء حدیث نمبر 142 سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ باب ما جاء في النهي للحاق ان يصلي حدیث نمبر 616 امام ترمذی نے حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 میں اور زاہبی نے اسے صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا حاضر ہو یا پاخانہ پیشاب کی حاجت شدید ہو تو نماز نہیں ہوتی صحیح مسلم کتاب المساجد باب کراہیت الصلاة بحضرت الطعام حدیث نمبر پانچ سو ساٹھ بولو براز کے دباؤ کی حالت میں انسان اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع خضوع اور اطمینان حاصل نہ ہوگا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی سخت تاکید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور باعث عذاب یعنی بچنے کے لحاظ سے تمہارے نزدیک کوئی بڑی یعنی مشکل چیز نہیں اگرچہ گناہ کے لحاظ سے بہت بڑی ہے ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا صحیح بخاری کتاب الوضو باب من القبائر اللہ یستطر من باؤل حدیث نمبر 216 صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب الدلیل علی نجاست البول وجوبل استبرا من حدیث نمبر 292 غیب کی یہ خبر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ملی تھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کو ہر انسان کے دنیاوی اور برزخی حالات کا مفصل علم عطا کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ سے مشرقین کے فوج شدہ بچوں کے انجام کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یعنی وہ بڑے ہوتے تو کیسے اعمال بجا لاتے اچھے یا برے صحیح بخاری کتاب الجنائز باب قیل فی اولاد المشرکین حدیث نمبر 1384 اس سے معلوم ہوا کہ غیب کی ہر چیز جاننا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی خبر جانتے تھے جو اللہ آپ کو بتا دیتا تھا جیسا کہ بعد میں آپ کو بتلا دیا گیا کہ سب بچے جنتی ہوں گے صحیح بخاری کتاب التعبیر باب تعبیر بعد صلاة الصبح حدیث نمبر سات ہزار سینتالیس مولانا عبد السمد رفیقی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے وہ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے پیشاب کر کے یعنی پانی یا ڈھیلوں کی عدم موجودگی میں ٹیشو یا ٹاکی وغیرہ سے استنجا کیے بغیر فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاجامے پتلون اور جسم وغیرہ پیشاب سے آلودہ ہو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب اور بڑا گناہ ہے نجاستوں کی تطہیر کا بیان ایک عرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا سجلم مما اسے چھوڑ دو اور یعنی اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو صحیح بخاری کتاب الوضو باب صب الماء علی البول فی المسجد حدیث نمبر دو سو بیس مسلم کتاب الطہارہ باب وجوب غسل البول وغیرہ من النجاسات ادا حصالت فی المسجد حدیث نمبر دو سو چوراسی دو سو پچاسی پھر آپ نے اسے بلا کر فرمایا مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں باب وجوب غسل البول حدیث نمبر دو سو پچاسی سنن ابن ماجہ کتاب باب الارض یصیبها البول کیف تغسل حدیث نمبر پانچ سو انتیس حیض آلود کپڑے کا حکم اسما بنتے ابھی بکر رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس عورت کے کپڑے کو حیض یعنی ماہواری کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے آپ نے فرمایا اسے کھرچ لے پھر چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو لے پھر اس میں نماز ادا کر لے صحیح بخاری کتاب الوضو باب غسل الدم حدیث نمبر دو سو ستائیس کتاب الطہارہ باب نجاست الدم و کیفیت غسل حدیث نمبر دو سو اکانوے منی کا دھونا امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی تھی اور آپ اس کپڑے میں نماز پڑھنے تشریف لے جاتے تھے جبکہ دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا تھا بخاری کتاب الوضو باب غسل المانی وفرا کے حدیث نمبر دو سو انتیس تا دو سو بتیس صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب حکم المنیج حدیث نمبر دو سو نواسی شیر خار بچے کا پیشاب ام قیس رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بچے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں صحیح بخاری کتاب الوضوع باب بول الصبیان حدیث نمبر دو سو کتاب الطہارہ مسلم کتاب بول الطفل نمبر دو سو ستاسی لبابا بنت حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا میں نے عرض کیا کوئی اور کپڑا پہن لے اور یہ تہبند مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو دوں تو آپ نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں سنن نبی داود کتاب بول ابابوبولسبی یصیب الثوب حدیث نمبر تین سو پچہتر سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ باب فی بول الصبی الذي لم نمبر پانچ سو بائیس امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر دو سو بیاسی میں حاکم نے المصدرک جلد 1 ایک نمبر ایک میں اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے نجاست آلود جوتا سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ دیکھ لے اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑنے کے بعد ان میں نماز پڑھ سنن داود کتاب باب الصلاة فی النعل حدیث نمبر 650 وسندہ صحیح امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 260 میں اور ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1017 میں اور زاہبی نے اسے صحیح کہا ہے کتے کا جھوٹا سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے یا بعض روایات کے مطابق پانی وغیرہ پی لے تو برتن کو سات بار پانی سے دھو ڈالے اور پہلی بار مٹی سے مانجے صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب حکم ولوغ القلب حدیث نمبر دو سو اناسی دو سو اسی مردار کا چمڑا میمونہ رضی اللہ عنہ کی بکری مر گئی جو ان کی لونڈی کو کسی نے صدقے میں دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تم نے اس کا چمڑا اتار کر رنگ کیوں نہیں لیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھاتے لوگوں نے کہا وہ تو مردار ہے آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے صحیح بخاری کتاب البیوع باب جلود المیتت قبل ان نمبر دو ہزار دو سو اکیس مسلم کتاب باب طہارت جلود المیتت بالدباغ حدیث نمبر تین سو ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری بکری مر گئی ہم نے اس کا چمڑا رنگ کر مشک بنا لی پھر ہم اس میں نبیز یعنی کھجور کا مشروب بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی صحیح بخاری کتاب الایمان باب اذا حلف اللہ یشرب نبیزا فش فشرب طلاء او سکرا او عصیرا لم یحنس حدیث نمبر 6686 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے سنن ابی داود کتاب اللباس باب فی جلود النمور حدیث نمبر 4132 جامع الترمذی کتاب اللباس باب ما جاء فی النهی عن جلود السباع حدیث نمبر 1770 امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چوالیس میں اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے وَہ شاہد عند البحقی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اکیس بلی کا جھوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی نجس نہیں ہے سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب سور الحرا حدیث نمبر پچہتر وسندہ صحیح جامع الترمزی کتاب باب ما جاء فی سور الحرہ حدیث نمبر بانوے امام ترمزی نے حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ میں زہبی نے اور نووی نے المجموع جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو بہتر میں اسے صحیح کہا ہے لہٰذا بلی کا جھوٹا پاک ہے سونے چاندی کے برتن میں کھانا ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزک کی آگ داخل کرتا ہے صحیح بخاری کتاب الاشربہ کتاب الاشربہ باب آنیت الفضہ حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چونتیس صحیح مسلم کتاب اللباس باب تحریم استعمال اوان الذہب والفضہ فی الشرب وغیرہ حدیث نمبر دو ہزار پینسٹھ جنابت اور حیض سے متعلقہ احکام و مسائل مندرجہ ذیل حالتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے جوش اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد یعنی اس میں احتلام بھی داخل ہے جمع کے بعد خواہ انزال ہو یا نہ ہو حیض کے بعد نفاس کے بعد نفاس وہ خون جو بچے کی پیدائش پر جاری ہوتا ہے مولف صحبت اور غسل جنابت ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا مسئلہ زیر بحث آیا ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے انزال شرط نہیں دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن نتیجے پر نہ پہنچ سکا آخرکار سیدنا ابو موسا اشاری رضی اللہ نے اس مسئلے کی حل کی ذمہ داری لی انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعابها الاربع ومس الخطان الخطان فقد وجب الغسل جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل خطنہ عورت کے محل خطنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے صحیح مسلم کتاب الحیض باب نسخ الماء من الماء و وجوب الغسل بالتقاء الختانین حدیث نمبر تین سو انچاس تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے انزال شرط نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرے تو غسل واجب ہو گیا اگر چیمنی نہ نکلے صحیح بخاری کتاب الغسل عید تقل خطانان حدیث نمبر دو سو اکانوے صحیح مسلم کتاب الحیض نسق الماء من الماء حدیث نمبر تین سو اڑتالیس یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے ام ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول یقیناً اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا یعنی میں بھی آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو جائے آپ نے فرمایا ہاں جب وہ پانی یعنی منی کا نشان دیکھے اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں یعنی ہوتا ہے تیرا دھانا ہاتھ خاک آلود ہو اگر ایسا نہیں تو بتاؤ کہ پھر بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت کیسے ہو جاتی ہے صحیح بخاری کتاب الغسل باب اذا المرأہ حدیث نمبر دو سو بیاسی نیز سنیے حدیث نمبر ایک سو تیس صحیح مسلم کتاب الحیض باب وجوب الغسل علی المرأہ بخروج المنی منہا حدیث نمبر تین سو تیرہ آخری جملہ بدعا نہیں محض ایک محاورہ ہے مراد تنبیہ کرنا ہوتا ہے واللہ اعلم مولانا مولانا السمد رفیقی معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھے تو یہ احتلام کی علامت ہے لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائے تو غسل فرض نہیں ہوگا ایسی صورت میں شک کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جنبی عورت کے بالوں کا مسئلہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گونتی ہوں کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں آپ نے فرمایا ان کا کھولنا ضروری نہیں تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تین لپ پانی اپنے سر پر ڈالے پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے پس تو پاک ہو جائے گی صحیح مسلم کتاب الحیض باب و حکم غفا ایر حدیث نمبر تین سو تیس عائشہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں آپ فرمانے لگی ابن عمر پر تعجب ہے انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا ہے کہ وہ عورتوں کو غسل کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے اور میں اپنے یعنی بال کھولے بغیر سر پر تین چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی صحیح مسلم کتاب الحیض باب حکم ظفائر المغتسلہ حدیث نمبر 331 صحیح بن خزیمہ حدیث نمبر 247 معلوم ہوا غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے غسل حیض کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حائزہ تھی فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ باب فی الحائز کیف تغتسل حدیث نمبر 6 سو اکتالیس وسن صحیح بویسری نے کہا کہ اس کے راوی سقہ ہیں لیکن اس حدیث سے استدلال محل نظر ہے کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بال کھولنے کا حکم اس غسل کے بارے میں ہے جو دوران حیض میں ہو اور احرام کے لیے ہو اس غسل کے بارے میں نہیں جو حیض سے پاک ہونے کے لیے کیا جاتا ہے سنیے سلسلہ للالبانی حدیث نمبر ایک سو اٹھاسی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چالیس بعض علماء نے غسل جنابت اور غسل حیض میں مذکورہ تفریق پر اسما بنتے شکل انصاریہ رضی اللہ عنہ کے حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے پانی اور بیری کے پتے استعمال کرنے اور سر پر پانی ڈال کر خوب ملنے کا حکم دیا جبکہ غسل جنابت کے متعلق بیری کے پتوں کا نہیں فرمایا اسی طرح سر پر پانی ڈال کر ملنے کا حکم دیا لیکن خوب ملنے کا نہیں سنیے تمام المنا صفحہ نمبر 125 مولانا عبد الولی خان جنبی سے میل جول اور مصافحہ جائز ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا اور گھر جا کر غسل کیا پھر واپس آیا آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پوچھا اے ابو حرارہ تو کہاں گیا تھا میں نے سارا حال کہہ سنایا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا صاحب کتاب الغسل باب الجنب یا و یمشی فی السوق حدیث نمبر دو سو پچاسی مسلم کتاب الحیض باب الدلیل علی ان المسلم لا ینجس حدیث نمبر تین سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا یہ ہے کہ مومن حقیقت نجس اور پلید نہیں ہوتا جنابت حکمی نجاست ہے حقیقی اور حصے نہیں یعنی شریعت نے مسلحت کی بنا پر ایک حالت میں بوجہ نجس حکمی اس پر غسل واجب کیا ہے چنانچہ جنبی کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا سب جائز ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے یعنی نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا وہ وضو کرو اپنی شرمگاہ گاہ دھو پھر سو جایا کرو صحیح بخاری کتاب الغسل باب الجنب بھی ثم ینام حدیث نمبر دو سو نوے صحیح مسلم کتاب الحیض باب جواز نوم الجنوب حدیث نمبر تین سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے صحیح بخاری کتاب الغسل باب الجنب بھی ثم ینام حدیث نمبر دو سو اٹھاسی صحیح مسلم کتاب الحیض باب جواز نوم الجنوب حدیث نمبر تین سو پانچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ یعنی صحبت کرنا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے صحیح مسلم کتاب الحیض باب جواز نوم الجنوب حدیث نمبر تین سو آٹھ حائزہ سے جمع کرنے کی ممانعت حیض کی حالت میں عورت سے مجامعت کرنا سخت گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا النِّسَاءَ فِي پس ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی کرو یعنی صحبت نہ کرو سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بائیس اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت حیض اپنی عورت سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ ایک دینار یا نصف دینار خیرات کرے سنن داود کتاب الطہارہ باب اتیان الحائز حدیث دو سو چونسٹھ حدیث صحیح جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب ما جاء فی الکفارۃ فی نمبر ایک سو سینتیس امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ایک سو بہتر میں اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے دینار ساڑھے چار ماشے سونے کا ہوتا ہے تو نصف دینار سوا دو ماشے سونا ہوا لہٰذا ساڑھے چار ماشے یا سوا دو ماشے سونا یا اس کی قیمت صدقہ کرے یعنی کسی مستحق کو دے دے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے مزی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طاقتور جوان تھے اور آپ کو مزی کثرت سے آتی تھی آپ کو مسئلہ معلوم نہ تھا کہ مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اس لیے بالمشافہ دریافت کرتے شرم محسوس کی تو اپنے دوست سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ مسئلہ دریافت کریں مقداد رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب قرار نہ دیا بلکہ فرمایا یعنی اس کے نکلنے پر صرف وضو کرنا چاہیے صحیح بخاری کتاب العلم باب من استحیا فامر غیرہ بالسؤال حدیث نمبر 132 والوضو باب یر الوضو الا من من القبل والدبر حدیث نمبر ایک سو اٹھتر مسلم کتاب الحیض باب المزی حدیث نمبر تین سو تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مزی خارج ہو تو ذکر یعنی اعلی تناسل کو دھو لو اور وضو کرو صحیح بخاری کتاب الغسل باب غسل المزی والوضو امن حدیث نمبر دو سو مسلم کتاب الحیض باب المزی حدیث نمبر تین سو تین نیز فرمایا اور کپڑے پر جہاں مزی لگنے کا خیال ہو ایک چلو پانی لے کر چھڑک لینا کافی ہے سنن نبی داود کتاب الطہار باب فی المزی حدیث نمبر دو سو دس حسن جامع الترمذی کتاب الطہار باب فی المزی یصیب الثوب حدیث نمبر ایک سو پندرہ امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے مزی منی اور ودی میں فرق مزی اس لیس دار پتلے پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت لذت و جوش کے بغیر شرمگاہ سے نکلتا ہے اور بسا اوقات اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے منی شرمگاہ سے انزال کے وقت لذت و جوش کے ساتھ خارج ہونے والا سفید پانی ہوتا ہے جو انسانی تخلیق کا مادہ اور اصل ہے اور اس کے اس کیفیت کے ساتھ نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے ودی وہ گاڑا سفید مٹیالے رنگ کا پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے اور بغیر بو کے ہوتا ہے اس کے نکلنے پر غسل فرض نہیں ہوتا البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے سیلانے رحم موجب غسل نہیں جن عورتوں کو سفید رتوبت یعنی لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے اس سے ان پر غسل لازم نہیں ہوتا تاہم اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا وہ وضو کر کے حسب معمول نمازیں ادا کرتی رہیں حائزہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی حیض یعنی ماہواری کا خون حائزہ وہ خاتون جو ایام حیض سے گزر رہی ہو مولانا عبد السمد رفیقی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور نہ اس کے ساتھ گھروں میں اکٹھے رہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائزہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے صحیح مسلم کتاب الحیض باب جواز غسل الحائز رأس حدیث نمبر تین سو دو یعنی حیضہ کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا اسے چھونا اور بوسو کنار وغیرہ سب باتیں جائز ہیں سوائے فرج میں مجامعات کے عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یعنی حالت حیض میں اظہار باندھنے کا حکم دیتے سو میں اظہار باندھتی آپ مجھے گلے لگاتے تھے اور میں حیض والی ہوتی تھی صحیح بخاری کتاب الحیض باب مباشرت الحائض حدیث نمبر تین سو صحیح مسلم کتاب الحیض باب مباشرت الحائض فوق الازار حدیث نمبر دو سو ترانوے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا میں نے کہا کہ میں حائزہ ہوں آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے صحیح مسلم کتاب الحیض الحائز رأس زوجہ حدیث نمبر دو سو اٹھانوے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائزہ ہوتی تھی صحیح بخاری کتاب الحیض باب قراءت الرجل فی حجر امرأته ہی حائض حدیث نمبر دو سو ستانوے صحیح مسلم کتاب الحیض باب جواز غسل الحائض رأس نمبر تین سو ایک جنبی کے قرآن پڑھنے کی کراہت حالت جنابت میں قرآن حکیم کی تلاوت کے ممنوع ہونے کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی سنن داود کتاب باب فی الجنب یکرا القرآن حدیث نمبر دو سو انتیس وہو حدیث الحسن وجامزی کتاب باب ما جاء فی الرجل القرا القرآن کل حال حدیث نمبر ایک سو چھیالیس حق یہ ہے کہ یہ حدیث حسن کی قسم سے ہے اور دلیل بننے کے لائق ہے فتح الباری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو آٹھ تحت الحدیث تین سو پانچ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے چونکہ جنابت عموماً ایک اختیاری حالت ہے جس کا ازالہ بھی اختیاری ہے یعنی غسل کر کے یا کسی وجہ سے غسل نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم کر کے انسان اس حالت کو دور کر سکتا ہے لہذا جنبی شخص کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً بھی حسن سنت کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک جنبی نہ ہو جاؤ اور اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر ایک حرف بھی نہ پڑھو سنن قطنی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ حدیث نمبر چار سو انیس وقال ہوا صحیح عن علی وسندہ حسن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک آدمی گزرا تو اس نے آپ کو سلام کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا صحیح مسلم کتاب الحیض باب التیمم حدیث نمبر تین سو ستر معلوم ہوا کہ پیشاب کی حالت میں نہ تو کسی کو سلام کرنا چاہیے اور نہ کسی کے سلام کا جواب دینا چاہیے جب حدث اصغر کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروح ہوا تو جنبی کا قرآن کی تلاوت کرنا بالاولا مکروح ہوا البتہ باقی اذکار کی بابت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنبی کے لیے تسبیح تحمید تکبیر اور دیگر دعائیں اور اذکار بالاجماع جائز ہیں المجموع جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چونسٹھ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے صحیح مسلم کتاب الحیض باب ذکر اللہ حال الجنابت وغیرہ حدیث نمبر تین سو تہتر کیا حیضہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے حالت حیض و نفاس میں قرآن کریم کی تلاوت کے ممنوع اور ناجائز ہونے کے بارے میں کوئی مقبول یعنی صحیح یا حسن حدیث نہیں ہے لہٰذا حیضہ عورت قرآن چھوئے بغیر زبانی تلاوت کر سکتی ہے جبکہ ذکر و اذکار اور دعائیں بالاجماع جائز ہیں اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں ایام حج میں حائزہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے صحیح بخاری کتاب الحیض باب الامر بن نفسائی اذا نفسنا حدیث نمبر دو سو چورانوے والحج باب تقز الحائز المناسک اللہ الطواف بالبیت حدیث نمبر 1650 صحیح مسلم کتاب الحج باب بیان وجوہ الاحرام حدیث نمبر 1211 ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو بھی عید کے روز عیدگاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کریں لیکن نماز نہ پڑھیں صحیح بخاری کتاب الحیض باب شہود الحائز العیدین حدیث نمبر تین سو چوبیس صحیح مسلم کتاب صلاة العیدین باب ذکر اباحت خروج فی العیدین الى الامصلہ حدیث نمبر آٹھ سو نوے استحاضہ کا مسئلہ استحاضہ یہ ہے کہ ایام حیض کے بعد بھی عورت کی شرمگاہ سے خون کا نکلنا جاری رہے یہ ایک مرض ہے جب عورت اپنے حیض کی عادت کے دن پورے کر لے تو پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینا لازم ہے کیونکہ خون استحاضہ کا حکم خون حیض سے مختلف ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے خون استحاضہ آتا ہے اور میں یعنی بوجہ خون استحاضہ پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں خون استحاظہ ایک یعنی اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ خون حیض نہیں ہے پس جب تجھے حیض کا خون آئے تو ایام حیض کے بقدر نماز چھوڑ دے اور جس وقت خون حیض بند ہو جائے یعنی خون استحاظہ شروع ہو تو اپنے استحاظہ کے خون کو دھو اور نماز پڑھ صحیح بخاری کتاب الحیض باب الاستحاظہ حدیث نمبر 306 صحیح مسلم کتاب الحیض باب المستحاظہ وغسلہ حدیث نمبر 333 حاصل کلام یہ ہے کہ مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ عنہا سے یہ بھی فرمایا ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو صحیح بخاری کتاب الوضو باب غسل الدم حدیث نمبر دو سو اٹھائیس خون حیض بلوغت کی علامت ہے یہ ایک طبعی خون ہے اس کا آنا بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا اس کے برعکس استحاضہ بیماری کی علامت ہے چونکہ یہ خون حیض سے پہلے بھی آتا ہے اور حیض کی مدت گزر جانے کے باوجود نہیں رکتا اس لیے بعض خواتین اسے بھی حیض سمجھ کر نماز چھوڑے رکھتی ہیں لہٰذا اس مسئلے کو بالوضاحت سمجھنا ضروری ہے اگر کسی عورت کو خون استحاظہ شروع ہو جائے اگر اس سے پہلے اس کی عادت حیض معلوم تھی کہ اتنے دن حیض آتا ہے تو یہ عورت اپنی عادت کے مطابق عمل کر کے اتنے دن حائزہ رہے گی جبکہ باقی ایام استحاظہ کے شمار کرے گی جس میں ہر فرض نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے گی اگر اسے اپنے حیض کی عادت معلوم نہیں لیکن اسے دونوں خونوں کے درمیان فرق کا علم ہے کہ حیض کا خون گاڑا سیاہ اور بدبودار ہوتا ہے جبکہ خون استحاضہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اگر دونوں دونوں خونوں کے درمیان تمیز کر سکتی ہے تو جسے وہ حیض سمجھے اس خون کو خون حیض سمجھ کر حائزہ بنی رہے اور اس کے بعد کے دنوں میں مستحاضہ شمار ہوگی اگر اسے نہ تو اپنی عادت کا علم ہے اور نہ ہی دونوں خونوں کے درمیان تمیز کر سکتی ہے تو اس صورت میں وہ عورتوں کی عام عادت کے مطابق مہینے میں چھ سات دن حیض کے شمار کرے گی جبکہ باقی دن استحاضہ کے شمار کرے گی نیل الاوتار جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو انسٹھ مولانا عبد الولی خان حائزہ کے لیے نماز اور روزے کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے صحیح بخاری کتاب الحیض باب ترک الحائد الصوم حدیث نمبر تین سو چار مسلم کتاب الایمان باب بیان نقصان الایمان حدیث نمبر اناسی ایک عورت معاذہ رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا وجہ ہے کہ حائزہ عورت روزے کی قضا تو دیتی ہے نماز کی نہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض آیا کرتا تھا تو ہمیں روزے کی قضاء کا حکم تو دیا جاتا مگر نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا صحیح مسلم کتاب الحیض بابو وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلاة حدیث نمبر 335 نفاس کا حکم بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں ام سلامہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چالیس دن بیٹھا کرتی تھیں سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب ما جاء فی وقت النفساء حدیث نمبر تین سو بارہ حسن وجامع الترمذی کتاب الطہارہ باب کتاب جاء فی کم تمکث النفساء حدیث نمبر ایک سو انتالیس سنن کتاب الطہارہ باب النفساء کم تجلس حدیث نمبر چھ سو امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح جبکہ امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو پچیس میں حسن کہا ہے یعنی عام طور پر چالیس دن نفاذ کی حالت میں رہتے ہوئے نماز روزہ اور جمعہ سے اجتناب کرتی تھی اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے نزدیک نفاذ کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے اگر چالیس روز کے بعد بھی خون جاری رہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ خون استحاضہ ہے جس میں عورت ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے نفاذ کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں نفاذ اور حیض کے خون کا حکم ایک جیسا ہے یعنی ان حالات میں نماز روزہ اور جمعہ بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام نفاذ کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے سنن داود کتاب الطہارہ باب ما جاء افی وقت حدیث نمبر تین سو بارہ حسن امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو میں اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے ابن المنظر نیشہ پوری فرماتے ہیں نفاذ کے خون کی وجہ سے نماز ترق کی جاتی ہے لہٰذا اگر یہ خون بند ہو جائے تو فرض نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ترپن